برف میں شیر سے میں آگ لگا دیتا برف میں شیر سے میں آگ لگا دیتا ہوں گرمی عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں گرمی عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں برف میں شیر سے میں آگ لگا دیتا ہوں عشق تجھے روز دعا دیتا شیر گوئی بھی تو نیکی کا وسیلہ ہے کہ میں شیر گوئی بھی تو نیکی کا وسیلہ ہے کہ میں کتنے بچھڑے ہوئے لفظوں کو ملا دیتا کتنے بچھڑے ہوئے لفظوں کو ملا دیتا بھی تو نیکی کا وسیلہ ہے کہ میں شیر گوئی بھی تو نیکی کا وسیلہ ہے کہ میں کتنے بچھڑے ہوئے لفظوں کو ملا دیتا کتنے بچھڑے ہوئے لفظوں کو ملا دیتا ہوں گرمی عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں میری غزلوں کی بقا جان غزل ہے تجھ سے میری غزلوں کی بقا جان غزل ہے تجھ سے اپنی غزلوں سے میں پیغام فنا دیتا اپنی غزلوں سے میں پیغام فنا دیتا میری غزلوں کی بقا جان غزل ہے تجھ سے میری غزلوں کی بقا جان غزل ہے تجھ سے اپنی غزلوں سے میں پیغام فنا دیتا ہوں گرمی عشق تجھے روز دعا دیتا ساز ہستی کے تقدس کا بھرم کھلتا ہے ساز ہستی کے تقدس کا کھلتا ہے راز ہستی سے جو پردہ میں اٹھا دیتا راز ہستی سے جو پردہ میں اٹھا دیتا ساز ہستی کے تقدس کا بھرم کھلتا ہے ساز ہستی کے تقدس کا بھرم کھلتا ہے راز ہستی سے جو پردہ میں اٹھا دیتا گرمی عشق تجھے روز دعا دیتا میں غزل میں لگی لپٹی نہیں رکھتا تائب میں غزل میں لگی لپٹی نہیں رکھتا تائب میں غزل میں لگی لپٹی نہیں رکھتا تائب بات جو سچ ہے اسے صاف بتا دے بات جو سچ ہے اسے صاف بتا دیتا ہوں برف میں شیر سے میں آگ لگا دیتا ہوں گرمی عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں